رزق میں وسعت کا طریقہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں رزق میں وسعت کا وظیفہ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ مقروض ہیں اور بہت سے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں بندہ ایسے خطوط کے جواب میں ہر ایک کے مناسب حال جو وظیفہ یا عمل سمجھ میں آتا ہے عرض کر دیتا ہے الحمدللہ بہت سے افراد کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ بھی پہنچایا ہے اور بعض کو یہ نقصان بھی پہنچایا کہ وہ زیادہ مالدار ہونے کے بعد بگڑ گئے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت داؤد علیہ السلام خود بادشاہ اور حکمران بھی تھے مگر آپ ایسی مالداری سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جو سرکش کر دے آپ کی دعاؤں میں یہ تین دعائیں بھی مذکور ہیں نمبر ایک اللهم إني أعوذ بك من كل فقر ينسيني ترجمہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر ایسی غریبی اور فقر سے جو مجھے اپنا آپ بھلا دے نمبر دو اللہ بک من کل غنی ترجمہ یا اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر ایسی مالداری سے جو مجھے سرکش کر دے نمبر تین اللہ بک من کل عملی یخزینی ترجمہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے کام سے جو مجھے رسوا کر دے خیر اپنے اپنی قسمت اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی قسمت اچھی بنائے آج ایک ایسا وظیفہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اخلاص اور توجہ کے ساتھ کرے گا اسے انشاءاللہ اللہ اور بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی پہنچے گا کہ مالی تنگی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی یہ ایک ایسا عمل اور وظیفہ ہے کہ جس کے فضائل قرآن پاک میں بھی آئے ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی اور اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی دور ہونے کا پکا وعدہ ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ خود حضور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حافظ اسماعیل بن فضل الاسبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی شخص خلیفہ منصور عباسی کے پاس آیا اور اس نے امداد مانگی خلیفہ منصور نے کہا میں تمہیں مال تو نہیں دیتا البتہ ایک حدیث سناتا ہوں مجھے یہ حدیث میرے والد نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے دادا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی پورا سال روزانہ ایک ہزار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا وہ سال ختم ہونے سے پہلے غنی ہو جائے گا یہ سن کر اس دیہاتی نے یہ عمل شروع کر دیا جب سال کا اختتام ہونے والا تھا تو ایک دن شدید بارش ہوئی جس میں اولے بھی برس رہے تھے وہ عرابی یعنی دیہاتی پناہ لینے کے لیے ایک کنیسے میں جا گھسا اچانک اس کے سامنے کی زمین پھٹی تو وہاں ایک مٹکا تھا جس میں چھتیس ہزار درہم کا خطیر مال موجود تھا یہ معاملہ منصور عباسی تک پہنچا وہ مدفون خزانوں سے پانچواں حصہ وصول کرتا تھا مگر اس نے وہ بھی اس اعرابی کو معاف کر دیا یہ ہے وہ وظیفہ جس کی تائید قرآن پاک کی کئی آیات اور کئی حادیث سے ہوتی ہے ان سب آیات اور احادیث کو لکھو تو مستقل ایک بڑے مضمون کی صورت بن جائے اس لیے آج صرف ایک حدیث پاک پر اتفاق کرتے ہیں ابو داود ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل کل ہم فرجا ومن كل هم من ورزقه من من لا يحتسب ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا اور اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے ایسے راستوں سے رزق دے گا کہ جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا اس حدیث شریف میں تین انعامات کا تذکرہ ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے طریقے سے رزق ملے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا استغفار کہتے ہیں گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو اب آپ پوچھیں گے کہ ہم کون سا استغفار پڑھیں بات یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ استغفار کرنا ہے باقی استغفار کے کئی الفاظ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیا کریں